حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی علیہ وسلم نے فرمایا جب تین آدمی ہو تو ان میں سے ایک امامت کرائے اور امامت کا زیادہ حقدار ان میں سے وہ ہے جو ان میں سے زیادہ قرآن پڑھنے والا ہو سنن نسائی حدیث نمبر سات سو تراسی